هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما محترم ساتھی دین نوجوان ساتھیوں اس سامان کا مہینہ چل رہا ہے اور شابان کے مہینے کے مختلف احکام اور آداب ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا نبی الحسرا صاحب بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے اور رمضان کے اور شابان کی تاریخوں کو آپ برابر گنتے رہتے اور لوگوں سے تذکرہ کرتے رہتے کہ آج شابان کی دس تاریخ ہے کل انشاءاللہ شاء گیارہ ہو جائے گی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان رمضان نبی علیہ السلاط خان شابان کی تاریخوں کو بہت گنا کرتے تھے شابان کا بڑا انتظار کیا کرتے تھے اور جس سب سے زیادہ پورے سال بھر کے جو بارہ مہینے ہیں کسی مہینے کی تاریخ اور دن سب سے زیادہ نبی رہے سراسن گنتے اور یاد کرتے تھے تو وہ شابان کا مہینہ تھا کیوں کہتے ہیں شابان کی تاریخوں کو نبی رہے سراسن یاد رکھتے تھے بے رمضان رمضان کے انتظار میں رمضان کا شوق رمضان کا جذبہ رمضان کی برکتیں اور اسی طرح سے رمضان کے اندر مغفرت بخش خیر و برکات ساری چیزیں ہیں تو جو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے بڑی محبوب چیز اس کا انسان پہلے ہی سے کافی انتظار کرتا ہے جیسے ہمارے بعض طرف کہا کرتے تھے اللہ اکبر کہ بھائی میرا معاملہ تو یہ ہے کہ پورا سال ہمارا رمضان میں گزرتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے بنا دے کہتے ہیں کہ ہمارا سارا پورا سال جو ہے رمضان میں گزرتا ہے لوگوں نے کہا اللہ کے بندے رمضان کا تو ایک مہینہ ہوتا ہے پورا سال کیسے رمضان کا ہوتا ہے کہتے ہیں رمضان کے چھ مہینہ پہلے سے بڑی فکر ہو جاتی ہے کہ پتا نہیں رمضان تک زندہ رہیں یا زندہ نہ رہیں تو چھ مہینہ پہلے سے ہم دعا کرنے لگتے اللہ رمضان رمضان جو آ رہا ہے اللہ رمضان کے پہلے موت نہیں دینا صحت اور آفیت کے ساتھ رمضان تک مجھے پہنچا دینا تاکہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لو کہتے چھ مہینے تو اس طرح سے رمضان کے انتظار اور دعا میں گزر جاتے ہیں اللہ اپنا فضل و کرم کیا رمضان مل گیا رمضان صحت اور آفیت کے ساتھ ملا رمضان کے روزے بھی رکھا تراوی کی نماز ہی پڑھی دعائیں مغفرت بھی کیا اعتقاد بھی کیا ساری عبادتیں کر لی لیکن جب رمضان گزر جاتا ہے تو اب چھ مہینے ہمارے رمضان کیسے گزرتے ہیں اے اللہ رمضان نے جو عبادتیں کی ہیں اس کو تو قبول کر لینا کہتے اس طرح سے ہمارا تو پورا سال کس میں گزر جاتا ہے رمضان میں اللہ تعالی ہمارے اندر وہ شوق پیدا کرے نبی علیہ السلاط اسلام سامان کا بڑا خیال رکھتے تھے اور سامان کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے دوستو مغفرت اور بخش اللہ تعالیٰ نے شابان کے مہینے میں اللہ رب العالمین خیر برکت کا مہینہ رکھا اس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اسی لیے ہم آپ ہمارا اور آپ کا بہت بڑا فریضہ ہے کہ رمضان میں ہر قسم کی خرافات ہر قسم کی بدہان ہر قسم کی رسم و رواج سے بچتے ہوئے ماہ رمضان سامان میں ہم کثرت سے روزہ رکھیں اور نہیں روزہ رکھ سکتے تو کم سے کم ماہ شعبان میں خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کریں دوستو ذکر الہی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عبادت ہے رب العالمین نے قرآن آزاد کی آزاد جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی رب العالمین ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا الذین اللہ یادین کثیرہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو معمولی ذکر نہیں بلکہ ذکر کثیرہ یا اذکر اللہ ذکر کثیرا ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ سب دیکھو بو کرتا ہوں اللہ کا ذکر بھی کرو کثرت سے اور خاص طور سے صبح شام وہ سب بے صبح شام اللہ تعالیٰ کی کپا کی بیان کرو اور اللہ رب العالمین کی خوب حمد و ثنا بیان کرو یہ تو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا اور پھر خصوصیت کے ساتھ صبح شام ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا فرمایا وہ سب بخو بکرتم سیلا صبح شام ذرا برابر کوتا ہی نہیں کرنا صبح شام کو اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اللہ تعالی کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا میرے بھائیوں صبح شام کا خاص طور سے ذکر کیا گیا آج ہم نے لوگ بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں صبح شام یہ فجرے کے پہلے یا فجرے کے بعد اور اسی طرح سے شام کو مغرب کے کچھ پہلے اور مغرب کے کچھ بعد یہ اوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اللہ تعالیٰ کے ذکر اسکار کے اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین وقت بنایا ہے اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کی نماز آپ نے ساتھ نمایا اے لوگو وقار تم سیدھے چلو دین کے قریب قریب چلتے رہو تعین وہ ان میں لیکن تین اوقات بڑے مقدس ہیں ان کا خیال رکھنا ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی تشویش اللہ رب العالمی کی پاکی ضرور بیان کر دینا اگر ان تین اوقات کا تم نے خیال رکھا ذکر اوسکار میں ان تینوں اوقات کو مشغول رکھا ذکر اوزکار کے ساتھ تم مشغول رہے تو بہت ممکن ہے کہ چوبیس گھنٹے میں اللہ کی عبادت اللہ کے ذکر اللہ کی پانچ اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں جتنی کوتاحیاں چوبیس گھنٹے میں ہوئی ہوتی ہیں اللہ سب کا کفارہ بنا دیتا ہے کب جو انسان تین اوقات میں خصوصیت کے ساتھ تھوڑا سبق سے نکال کر کے اللہ رب العالمین کا ذکر کر لے وہ تینوں اوقات کیا ہیں آپ نے فرمایا اس تعین صبح تھوڑی دیر وہ اور شام کو تھوڑی دیر وہ شہید کی محنت بھل جاتی اور رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اس آخری حصے میں فجر کے پہلے جو تاریخی ہوتی ہے اس تاریخی میں یہ تین اوقات بڑے مقدس ہیں آپ نے ساتھ نمایا اس تعین بلغدوتی جنت حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اللہ کی مدد حاصل کرو دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد حاصل کرو اپنے کاروبار لین دین ہر ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اگر مدد چاہتے ہو تو تین اوقات ایسے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرو نمبر ایک صبح نمبر تین نمبر دو شام نمبر تین وہ شعیب دل جسے صبح حجر کے پہلے جو رات کی تاریخی ہوتی ہے اس وقت بھی تھوڑا سا اٹھ کر کے ادان سے پہلے اللہ رب العالمین کا اگر تم نے ذکر کر لیا تیرا قرآن تشبیح تحریر باقی تم نے بیان کر لیا تو ایک تو اللہ تعالیٰ ہر ہر معاملے میں تمہاری نصرت اور مدد کرے گا نمبر دو جو کوتاہیاں ہم سے سرد ہو گئی ہیں ان تمام کوتاہیوں کا کفار سہارا بنا دیتے ہیں تو دوستو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو لیکن خاص طور سے ان تین اوقات کا خیال رکھو صبح کی دعائیں شام کی دعائیں فجر سے کے فجر کا وقت ہونے سے پہلے پہلے کچھ نوافل کچھ عبادات اور اس طرح سے کچھ ذکر اسکار ضرور کر لیا کرو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ محبوب بندے وہ خوش نصیب بندے جس کو قیامت کے دن اللہ آخری نما آتا ہوں رب ہوں رب ان کا جو انعام دیتا ہوگا اپنے ہاتھوں سے اللہ دے رہا ہے اور بندے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو پکڑتے ہوں گے اللہ سے دعا کرو یہ جمعہ کا مقدس دن ہے اللہ ہم سب کو یہی موقع نصیب فرمائے کہ کیا کے دن اللہ اپنے ہاتھوں سے دے اور ہم لوگ اللہ اللہ تعالیٰ سے انعام اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہوں آخر اما آتا ہوں رب ہوں یہ میرے خوش نصیب بندے کون ہیں یہ خصوصی بندے جو اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہیں انعامات اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کیا کوما یہ کون ہیں ان کے چند اعمال تھے ان اعمال میں ایک بہترین عمل یہ تھا وہ بل اثہ تحجد کی نماز پڑھتے تحجد کی نماز سے فارغ ہوئے اور فجر کے اذان سے پہلے پہلے اپنے رب کے سامنے توبہ استفار کیا کرتے تھے وبل لیکن افسوس افسوس سد یہ مقدس وقت چلا گیا ہمارے ہاتھوں سے چوک ہم ادارے فجر کی گرد بھی نہیں اٹھتے ایک رکعت نماز فجر کی ہماری چھوٹ جاتی پہنچتے ہوئے کتنا مقدس وقت انسان اگر دس منٹ پندرہ منٹ پہلے بھی اٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے اوپر ہے وبل اصہار ہوں یستغفرون اذان فجر سے پہلے پہلے رو رو کر کے توبہ استفار کرتے ہیں اور توبہ کیا کرتے ہیں یہ تین اوقات ان تین اوقات کا خیال رکھو میرے بھائیو ذکر الہی کو اللہ تعالیٰ نے کثیر کے ساتھ تک تاکید کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور ذکر کرو گے تو کیا ملے گا سب سے بڑی نعمت قرآن پاک کی سورت الحداد کی جو میں نے آپ آزاد کے سامنے پڑھا یہ آیت ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے ذکر الہی تشبیر تحلیل کے بیان کرنے کا بھی حکم دیا اور ساتھ ساتھ ذکر اور کار کے بڑے فوائد بیان کر دیے رب العالمین نے ساتھ سمایا یا الذین آمنوا قور اللہ ذکر کا تیرہ وہ سب دے ہو بکرتا وہ ذکر کرو خوب کثرت سے اللہ کی تشبیح اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام تمہیں کیا ملے گا اگر تم نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا اور صبح شام اگر تم نے اللہ کی بڑائی اور پاکی بیان کیا تو تمہیں کیا ملے گا نمبر علیہ کو اللہ تعالیٰ بزا کے خود تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا نمبر دو وہ ملا کا تو ہو اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے اور ملائکت المقربون جیسے قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھ رہے ہیں یہ سارے فرشتے چوبیس گھنٹے تمہارے حق میں دعائے مفرت کرتی رہی اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے ایمان والے ہیں جو کثرت سے تیرا ذکر کرتے ہیں تصویر اور تحلیل بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کر دینا اور کیا واتا کہ ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر برائی سے ان کو بچا بھی لینا ہاں دنیا میں جتنی پریشانیاں جتنی مصیبتیں ہیں جتنا خوش نصیب ہو وہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے سفارش کریں اللہ ان کی مفرت کرنا وہ تک ہی وہ و اور مفرت کے ساتھ ساتھ اللہ زندگی میں ان کو کوئی تکلیف نہیں آنے دینا ہمیں تعویذوں کی ضرورت نہیں رہے گی تعویذ وہی مانتا ہے جس کو زبان سے ذکر الہی نصیب نہ ہو سوری جی میں سوچا اگر تم اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرو مقصد کرو تو بابا کی تعبیر نہیں فرشتوں کی شفاعت تمہیں نصیب ہوتی ہے وہ ہے مشکل اور کیا اے اللہ یہ جو بنتے ہیں جو آپ کو یاد کر رہے ہیں کثرت سے آپ کا ذکر کر رہے ہیں صبح شام آپ کی تصویر و تحلیل کرتے ہیں اللہ ان کو تو معاف ہی کر دینا ان کو تو نقصان اور تکلیف سے بچا ہی لینا اللہ ان کے ذکر کے برکت سے ان کے والدین اور ان کے بیوی بچوں کو محفوظ کر لینا کتنی بڑی نعمت ہے لیکن اس زبان کو اس وقت اللہ تعالی کے یاد سے تازہ رکھیں گے تب یہ نصیب ہوگا نمبر تین تیسرا بڑا فائدہ لوکی جکنور پہلا فائدہ اللہ تعالیٰ رحمت نادر کرتا ہے نمبر دو دعائیں آپ فرشتے آپ کے حق میں دعائیں مفرت اور ہر قسم سے پریشانی کے بچانے کی دعا کرتے ہیں سفارش کرتے ہیں نمبر تین لو خریجا دونوں نور اے میرے بندو اگر تم کثرت سے صرف کے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرو گے اور صبح شام اللہ کی پاکی اللہ کی بڑائی بیان کرو گے تو یاد رکھنا لیو خریدا تم میرما اللہ تارا تم کو ضلالت گمراہی سر کو بدعات سے نکال کر کے توحید اور ہدایت نصیب فرما دے گا ضرورت ہے انسان ذکر کرے اور کیا اور فائدہ کیا ہے نمبر چار اللہ بر وکان بل رحیما اللہ اپنے مومن ذکر کرنے والے بندوں سے بڑی پر بڑی مہربانی کرتا ہے آگے فائدہ وہ تحیت ہوں سلام یہ ذکر کا فائدہ ہے وہ تحیت ہوں یوم میل سلام بڑا فائدہ ہے جس دن یہ ایمان والے ذکر الہی کرنے والے صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرنے والے یہ مومن بندے جس دن رب سے ملاقات کریں گے رب ان کو مبارکبادی دیتے ہوئے السلام علیکم کہے گا رب کا سلام رب کا سلام تبیت ہوں یا میل سلام اسی لیے انسان ملک الموت جب آتے ہے اگر زندگی میں ذکر ہی کرنے والا ہوتا ہے اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں فرشتے ملک فرشتے تو آئے ہوئے ہیں لیکن ملک موت جب روح قبض کرنے کے لیے آپ اسپیشل طور پر آتے ہیں تو ہاں گلا دبا کے اس کو روح نہیں نکالنے لگتے پہلے کیا کہتے ہیں رب نے مجھے آپ کو سلام لے کر کے بھیجا ہے اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے اور تم کو بلا رہا ہے اب اتنا سن لینے کے بعد خوش نصیب وہ انسان بیوی موجود ہے بچے موجود ہیں اور اس طرح کے ساری جائیداد پراپر سامنے موجود ہے لیکن اللہ سے فرماتے عائشہ اس وقت بندہ جب یہ بشارہ سنتا ہے تو اس کو بڑی اب ایک ایک منٹ دنیا میں رہنا اس پر بڑا ناگوار گزرتا ہے سوچتا ہے کتنا بڑا احساس ملک الموت اللہ کی طرف سے ہمیں لے کر کے آئے ہیں سلام لے کر کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہمیں لینے کے لیے بھیجا ہے بلا لے آئی ان کے ذریعے آؤ بلا کر لاؤ اس بندے کو اس بندے کی روح لے کر کے آؤ اللہ سے فرماتے ہیں ایسا وہ سوچتا ہے کتنی جلدی ہماری روح قبض کرے تاکہ سلام کرنے والے رب سے جا کے مل جائے پھر اس کے بعد جب قیامت کے دن اٹھا قبر سے وہی دل قبور بہو سر اس وقت اٹھا رب کے سامنے آیا تو کیا ہوا سوریاسی سرام رب ربرفی یہ کس کی برکت ہے دنیا میں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سلام وہاں حسر کے میدان میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سلام سول رب رحیم اللہ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رب رحیم نے تم پر اپنا سلام بھیجا ہے پھر انسان جنت میں گیا جنت میں جا رہا ہے اب وہاں بھی ماشاء اللہ یہ دنیا میں جو ذکر کر رہا تھا اس کی برکت ول ملا تو قلونا لاپ اب جنت میں داخل ہوتے ہی جنت کے جتنے دروازے ہیں سارے کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور چاروں طرف سے ول ملا اکدالے اور فرشتے سارے دروازوں سے داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہم تو تمہارے مبارکبادی اور تم سے سلام کرنے کے لیے آئے ہیں اور ساتھ ساتھ رب نے کہا میرا بھی سلام کو پہنچا دو میرے ہر ذکر کی برکت ہے یا بکرن کا سینا وہ ستیہ ہو وہ بکر تم وہ سینا ایمان والو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو اگر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیے اور ذکر کثرت سے کرتے رہے تو یہ پانچ چھ انعامات تم کو ملیں گے اور آخری انعام کیا ہے وہ اجرن کریمہ اللہ نے ان کے لیے بہت عزت والا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب حضرات کو ذکر کے توفیق نصیب فرمائے اور یہ سورہ احزاب میں رب نے جو ذکر کرنے والے تصویر تحلیل کہنے والوں کی فضیلت اور فوائد بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا مستحق بنا دے کو لہٰذا اکڑا اللہ من کل دم کلبنگ الحمد للہ وقفا سلام ایمان والے بھائی اللہ رب العالمین ذکر کے اور بہت سارے فوائد ہیں ان میں ایک بڑا فائدہ کیا ہے رب نے وعدہ کیا سب قرونی اب میرے بندو تم مجھے یاد کرتے رہو گے تو ہم بھی تمہیں یاد رکھیں گے اور کیسے یاد رکھتے ہیں نبی اسلام کا فرمان آپ نے ساتھ نمایا جب بندے من سر رہو اللہ رہو سدائے تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کسی مشکل اور مصیبت میں فوراً اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ فلی سجیب رہو سدائے اور اللہ فوراً اس کی مصیبت کو ٹال دے فد فلیت اللہ پھر رخا تو خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتا رہے اگر ہم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے مصیبت میں پریشانی میں جب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو فوراً اوپر والا سن لے گا اور حضرت سلمان فارسی عبداللہ بن مسعود عبداللہ ابن عباس ان تمام صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر ہمیشہ ذکر نہ کرنے والا انسان جب کسی پریشانی میں اور مصیبت میں گھرا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھی دل لے کر کے اپنی زبان سے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرا وہی بندہ ہے جو ہر حال میں تجھے یاد کرتا ہے آج پریشانی میں تجھے پکار رہا ہے اور پریشانی کو دور کرانا چاہتا ہے اللہ تصیح بولا اللہ ہم سارے پر اس سے سفارش کرتے ہیں کیا اس پریشان حال کی پریشانی کو دور نہیں کرے گا اللہ فوراً دور کر دیتا ہے سترونی کو اور بڑا فائدہ کیا ہے اللہ نے ساتھ رما والا اکبر اے لوگوں نماز پڑھو اللہ کا ذکر کرو لیکن یاد رکھو تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے نماز پڑھو گے اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تو یاد رکھے نا لیکن برابر شرابر کا معاملہ نہیں ہے والا ذکر اللہ ہی اکبر تم جتنا اللہ کو یاد کرتے ہو اس سے ہزاروں گنا اس کے بدلے اللہ تجھے یاد رکھے گا والا ذکر اللہ ہی اکبر اس لیے بات ہے علم نے کہا کمال یہ نہیں کہ انسان اللہ کو یاد کرے کمال تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے اس کا خالی مجھے یاد کر لے ذکر اللہ اکبر ہاں، اللہ اکبر اور ذکر کے بڑے فوائد کیا ہے میرے بھائیوں ہمیشہ کامیابی رب العالمین نے فرمایا ود کروا کثیر لا الکل اے ایمان والو اے ایمان والو تم خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو تو لعلکم تفلحون یقین جاننا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا کرے گا اور بڑا فائدہ کیا ہے میرے بھائیوں قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر راہی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذکر راہی کرنے والا انسان شیطان کے سر سے محفوظ رہتا ہے آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اگر اللہ کا ذکر کر لیا تو آپ شیطان کی مشارکت سے بچ گئے شیطان کے سے بچ گئے اللہ حکمر یہاں تک صحیح بخاری کی روایت ایک انسان اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوا اگر اس نے ذکر کر لیا تو اس مخصوص عمل میں بھی شیطان سے محفوظ رہ گیا اگر بغیر ذکر کے انسان اپنی بیوی سے خواہش بھی پورا کرتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے کتنی بے گیتی کتنی بے شرمی کی چیز ہے نبی رہے طرح کامر رواتے ہیں ایک انسان اپنے گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کر لیا اللہ کی فرما بداری کر لیا السلام علیکم کہہ کے گھر میں داخل ہوا اب شیطان تمہیں انٹری لگ گئی اب شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اس کے علاج اس جو تم نے کہا السلام علیکم اتنا پاور اتنا بڑا یہ چمبم اتنا بڑا کی کہ شیطان کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی گھر میں داخل ہونے سے لیکن اللہ رب العالمی نے قرآن میں اور نبی رہے سراب صاحب نے حدیث میں ساتھ نمایا کہ بندہ اگر گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم اللہ کا نام لے لیا اپنے اہل و یار کو دعاؤں کی برکت کر دی تو شیطان مایوس ہو کر کے دلیل ہو کے دروازے کے باہر سے بھی تلکم میرے شیطان بھائی بھائیو واپس چلو یہ تو ایسا کٹر مسلمان ہیں کسی ذکر کر لیا اب تو ہم کھڑے پوکھے مر جائیں گے اس گھر میں داخل ہونے کا کوئی چانس نہیں ہر ہر قدم پر لیکن اگر ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا تو اب شیطان سے بچانے والا کوئی عمل نہیں نہ آپ کی نہ گلے کی نہ ہاتھ کی نہ کمر کی نہ پیر کی اور آپ نے وہ وہاں کرسی جو ٹانگ رکھی ہوگی بھی نہیں بچا پائے گی ہمارے یہاں تو تاگنے کا معاملہ ہر چیز ریٹی میں ہر چیز ہے ہاں، ریٹی میں اب شیتان سے بچنا بھی ہے تو ٹانگ تو میرے بھائیوں کوئی سور مسمل لٹکا رہا ہے کوئی آئے کسی لٹکا رہا ہے اور کوئی ماشاء اللہ اور کوئی من ربی لٹکا رہا ہے اگر اس سے مایا کام چل جاتا تو ذکر کی کوئی ضرورت نہ پڑتی کوئی طاقت ایسی نہیں جو شیطان کے شر سے آپ کو بچا سکے بس اے اللہ نے فرمایا وہ میاں سو نو کل چیز لہو شیتانا جو رب کے یاد سے رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے غافل ہوتا ہے چیز رہو شیطان فہو الہو کریم ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا ساتھ ہی بنا کریم جو کبھی چھوڑے نہیں کریم بالکل اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے جوڑ دیتا ہوں جو کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا تو شیطان کے شر سے بچتا ہے انسان رہ کامیابی ہوتی ہے اللہ کی مسرت ہوتی ہے فرشتوں کی سفارش ملتی ہے بہت سارے فوائد ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیشہ ہم تمام ساتھیوں کو شرک و بدعات کے بجائے رسم مرواز اور فضول چیزوں کے بجائے ہر اچھا وقت اور خاص طور سے خیر و برکت کے ایام میں ہمیں خوب ذکر الہی کی توفیق نصیب فرمائے صحابی چلے آ رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحت کریں کسی سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچ جائیں آج فرمایا اتنا بڑا عمل تو ایک ہی ہے وہ کیا ہے لا یزال کا من ذکر اللہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تازہ رہے میرا حساب کتاب جنت پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی جو پریشان ہاں، نہ اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بڑے الجھن ہیں اللہ ان کی ساری الجھنیں ختم کر دے عالمین ہم نے جو شرک و بداس میں ہیں و متب سنت بنا جو دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین کی توفیق دین کے قریب کر دے جو اللہ آپ کی یاد سے غافل ہیں ان کو ذکر کرنے والا بنائے اور اپنے محبوب بندے ودا ودا کرین اللہ رات میں اللہ ان کو شامل کر دے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے تمام ساتھیوں کی حفاظت فرما ہر بلا ہر مصیبت اللہ تعالیٰ بچا لے اللہ تعالیٰ ان کو اچھے کاموں میں استعمال فرما اور ہر غلط کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر مصیبت ہر آفت سے ان کو بچا لے اور اللہ العالمین ان کی صحت ان کی عمر میں برکت نصیب فرما رب العالمین اے ان کو اچھے کاموں میں استعمال فرما ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی کامیابی وطن کی فراہ اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس نے ملت تیری تیری تیرا ناراضگی امت و ملت کا نقصان اور خسارہ ہے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے ان دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے جان ان کی ماں ان کے مال ان کی عزت اور ان کی عفت کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھا اللہ ہر مصیبت ہر بلا سے اے انہیں بچا لے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ یامر بال بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر بتیس بتیس